منصور کلبی کہتے ہیں سیدنا دہیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ ماہ رمضان میں اپنی بستی سے اقبا بستی کے نواح میں جانے کے لیے روانہ ہوئے انہوں نے بھی روزہ رکھنا ترک کر دیا اور ان کے ساتھ والے بعض لوگوں نے بھی جب کہ بعض نے روزہ چھوڑنے کو پسند نہ کیا جب وہ اپنی بستی میں واپس پہنچے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے آج ایسی چیز دیکھی ہے کہ مجھے جس کو دیکھنے کی توقع نہ تھی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے آراز کیا ہے دراصل وہ یہ بات ان لوگوں کے متعلق کہہ رہے تھے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا پھر یہ دعا کرنے لگے اے اللہ مجھے اپنی طرف اٹھا لے حدیث نمبر اڑتیس سو انچاس مسند احمد